اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بھی کیا صحابہ رام کی تاریخ کو نہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھا یہ تو وہ ہے جنہوں نے حضور کو مکے سے نکال دیا تھا آپ انہیں قرآن سناتے ہیں جو قرآن کریم کو سرے سے مانتے ہی وہ تو صرف ایک چیز کو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بیٹھ جاؤ اور حلوے مانڈے چاٹتے رہو اور مرنے کے بعد بھی پچاس برس تک مردے کا پیچھا نہ چھوڑو جن کی کمائی مردوں سے وابستہ ہو جو مردوں کے پسندنے سے حصہ نکالتے ہو مردوں سے میں سے حصہ نکالنے والا تم کب تک یہ لوٹ مچاتے رہو گے آج پیزا ہے آج دسواں ہے آج چالیسواں ہے آج پچاسواں ہے آج نبے والا دن ہے اگلے سال کی جمعرات ہے پچھلے سال کی جمعرات ہے تم نے اچھی بیماری یعنی یہ مذہب نہیں یہ ٹی بی ہے تو ہم کو شرارت پہلے سے نہیں چاہتے کیوں قرآن کریم سنانے والے کو شرارت سے کیا غرض ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے صحابہ کرام کے اقوال ہے اور ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا پروگرام ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اور ہم پہلے کوئی شرارت کیا نہیں کرتے اور جب کوئی ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے پھر خدا کی قسم ہم سے پیچھے چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے ہم کمبل بھی ثابت ہوتے ہیں پھر تو میں کر رہا تھا کہ حضور اکرم سب کا جو علیہ وسلم پائے سائے کائنات ہیں مفکر موجودات ہیں سارے انبیاء علیہ السلاط و سلام کے سردار ہیں اللہ پاک نے نرالی شان بختی نرالی عظمت عطا فرمائی نرالا اکرام فرمایا آپ لوگ اس نبی کے امتی ہیں نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی انبیاء علیہ والسلام کی یہ تمنا رہی کہ ہمیں احساس اس نبی کا دیدار ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب خدا کی زمین سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا ایسا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگے جب اتنے حالات بگڑ جائے صبح تو آدمی مومن ہوگا شام کو موت ہی تو کافر کا اٹھ رہا ہوگا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کا انتظام کرو موت کا صدمہ عظیم اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں موجود ہوتا ہے ایک جھٹکا لگتے ہی خون کا قطرہ باقی نہیں رہتا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کی تیاری کرو اثر کی تیاری کرو کروڑوں سالہ زندگی کی تیاری کرو اگر یوں ہی کام خالی ڈالی لے کر آؤ گے تو نہیں چلے گا کل متا دنیا کلی ولہ خير لمن خیر ولا تظلمون بلا فرمایا دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی حلال کھاؤ حرام کھاؤ آخر مر جاؤ گے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے کھاؤ یا صرف کی لانت میں ڈوب ڈوب کر کے کھاتے جاؤ آخر موت آئے گی خدا کریم ترین شریف ہے اس کا سامی کوئی نہیں اس کا ساتھی کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کی مثل کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں اس کو زبردستی بنوانے والا کوئی نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں امبیا کا محتاج نہیں اولیاء کرام کا محتاج نہیں ساری خلقت اس کی محتاج ہے کیوں ادا پمرن امرن نما یقون لہو تم گا ہو کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں کرتا ہوں ہو جا وہ ہو گیا کرتا ہے زمین میری آسمان میرا ستارے میرے سورج میرا دن رات میری ہوا میری طول دل بن دلئی بطول دل دار دل لوگو کون ہے جو دن کو رات میں سے پیدا کرتا ہے کون ہے جو دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے بسوخری دل آئی ملن میں جیتی بسوخری دل میتا ملن آئی او لوگ کون ہے زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا ہے مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا ہے اسی کو نہیں کرتا کون ہے جو سب کو روزی پہنچاتا ہے کیڑے مکوڑے جانور پرندے اب اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں نہ ہے تو ان کی زندگی پر جو کنڈوں کا حلوہ کھاتے ہیں کنڈے عورتیں آپس میں پوچھتی ہے صبح کو تم نے اپنا کنڈا کر لیا انہوں نے کہا نہیں ہم تو کل کو اپنا کنڈا کریں گے تم نے اپنا کنڈا کر لیا کہ ہم نے تو کل ہی کر لیا تھا تم نے ٹھاؤ کون تمہیں قرآن راز کیسے آئے تمہیں نبی کا فرمان راز کیسے آئے سارا قرآن پڑھ کر کے دیکھو تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شریف پڑھ کر کے دیکھو یہ صرف آپ جو پھیلا رکھا ہے کہیں اس کا ثبوت اور اب تو اور بھی ترقی ہوگی پہلے چادریں چڑھایا کرتے تھے میں نے سنا رضائیے چڑھایا کریں گے ہاں۔ ترقی ہوگی تو آخر قوم جاہل ہے ان کو بتاتے نہیں سمجھاتے نہیں اس طرح سے کرنا ہے دین اور دنیا کا یہ نظام اللہ پاک نے اپنے اپنے حوالے رکھا ہے کسی کو تقسیم کر کے نہیں دیا تمام سے تمام اولیاء کرام بزرگان دین درویش مرد کلندر سب اللہ سے محتاج اگر یہ محتاج نہیں تو یہ مر کیوں گئے کوئی ہے جو اپنی موت کو پسند کرے کوئی ہے ایسا آدمی جو یوں کہتا ہوں کہ میں کل مر جاؤں اگر وہ مختار تھے اور وہ دوسروں کی بگڑی بنا سکتے تھے تو ان کی موت کیوں آ گئی اور اللہ کا کا نظام دیکھو فرمایا لوگ جمعے کی نماز میں سجدے کیا کرو مغرب کی نماز میں سجدے کیا کرو اثر کی نماز میں سجدے کیا کرو عیسا کی نماز میں سجدے کیا کرو فجر کی نماز میں سجدے کیا کرو عید کی نماز میں سجدے کیا کرو سنتوں میں سجدے کیا کرو تحجد میں سجدے کیا کرو اسراف میں سجدے کیا کرو تاش کی نماز میں سجدے کیا کرو تحیت الوضو کی نماز میں سجدے کیا کرو تلاس التصبی کی نماز میں رکو سجدہ کیا کرو جب نمازی جنازہ کی باری آئے جنازہ خوش کا ہو کتب کا ہو اب کا ہو چاہے ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو اعظم کا کیوں نہ ہو عثمان نورین کا کیوں نہ ہو علی مرتدا کا کیوں نہ ہو فاطمت الزہرا کا کیوں نہ ہو آشا صدی کا کیوں نہ ہو خالد بن ولید کا کیوں نہ ہو ابو بیدا بن فرا کا کیوں نہ ہو شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو بہاب الحق بکری ملتانی کا کیوں نہ ہو پر میں خبردار سبحان اللہ کھڑا کھڑا پڑھ قرآن مجید کی تلاوت کھڑا کھڑا کر دوسری کھڑا کھڑا کر کلام کھڑا کھڑا کھول دے خبردار اگر سر کو ہے جب ولی کا جنازہ سامنے رکھا تھا تو خدا نے سارا دکانے دیا اور جب وہ تین کا زمین میں چلا گیا تو اب سجدے ہو رہے ہیں میں سبحان الذي پاک ہے ذات میری شریکوں سے پاک ہوں شادیوں سے پاک ہوں اخبار سے پاک ہوں وسائل سے پاک ہوں تمام چیزوں سے مبرہ منزہ کیوں کر گئے کیسے گئے کیسے لے گئے پر میں سبحان اللہ پاک ابدی ذات تو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات اشراب ابدی میں اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا اللہ بے نیاد ہے عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میرے مصطفیٰ کریم کے بندہ ہونے کا انکار کریں گے اس نے میرا شریف کے شروع میں فرما دیا تم مانو یا نہ مانو میں بدل کے نہیں لے گیا شکل نہیں بدلی صورت نہیں بدلی سیرت نہیں بدلی لباس نہیں بدلا حالات نہیں بدلے واقعات نہیں بدلے اثرات نہیں لا اگر میں بدل کر لے جاؤں میں راج ڈرامہ بن جائے گا بدلنا کیسا تھا تو بدلوں فرشتے اس نبی کے دیدار کے مشتاق تھے جس کا دیدار گرال کرتا تھا سہیل کرتا تھا ابو ذر گفاری کرتا تھا سلمان فارسی کرتا تھا تو میں نے اسی سورج کا دیدار آسمان کے فرشتوں کو کرا دیا میں بدل بدلا کر کے کیوں لے جاؤں مجھے کیا غلط پڑی میں کسی سے ڈرتا ہوں کہ بدلا کے لے جاؤں اور یہ بات غلط ہے کہ اللہ میاں نے یوں فرمایا کہ ہوں ساری دنیا سو گئی ہے تو پہ آ آگاہ چپ کر کے اللہ میاں چوری کر رہا تھا تم جیسے دین میں آپ چوری کرتے ہیں اللہ میاں کے بھی دل میں چوری لگاتے ہیں تو ایسا سے آجا چپ کر کے فرمایا نہیں ان ساری دنیا جاگ گئی ہے تو ایسا سے آجا ود گد کے ساری کائنات کا دعا ہو ساری کائنات کا سردار ہو انبیاء کا سردار ہو دینوں دنیا کا سردار ہو تم سنکور تان ستاروں کا سردار ہو آسمانی نظام کا سردار ہو اور دائیں چھپتے کیوں میزبان خدا ہو جانے والا مصطفیٰ ہو چوری کرے گی ہمارا یابتی ہی میں تو الزارہ کے ابا کو لے کے گیا میں خدیجہ کے شوہر کو لے کے گیا میں صدیق اکبر کے داماد کو لے کے گیا میں فاروق کے داماد کو لے کے چلا میں عثمان کے سسر کو لے کے چلا میں علی مرتبہ کے سسر کو لے کے چلا میں ان میں سہما حقافہ حبیبہ صبیزہ کے شوہر کو لے کے چلا ہمارا خراب یادی بھی نہیں رات لے گیا گبری امین اور اگر کوئی تشریف لائے حضور اکرم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم سو ہوئے بہت ساتھ ہے میرے آسا کے پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا تو جگر پھٹ گیا درختوں کو اشارہ کیا گڑے چھوڑ کر آ گئے ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کھڑا ہوا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتائے آپ نے فرمایا کنکریہ میری گواہی دو تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں بول تھی اصد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں باشد اللہ محمد رسول اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں کنکریاں مان گئی چاند مان گیا درخت مان گئے جانور اور پرندے مان گئے مسلمان پھیلانے والے لوگ آج تک نہ مان گئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لگاؤں مجھے اللہ کی توحید کی وجہ سے قرآن کریم کی وجہ سے ایک دن نہیں دو دن نہیں تیرہ برس میں نے پتھر کھائے مکے کی گلی گلی گوا مکے کی پہاڑ گوا رات کو مارا دل تو مارا اسافر میں آ غیر تو غیر رہے جس نے حضور کی پیدائش کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی آزاد کی حضور فرماتے ہیں سر سے لے کر پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہا سکی سکی کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ پانچ پانچ دن کے ساتھ کاٹے درختوں کی پتی چبا کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم مچھل کھا کر قرآن نہیں پڑھتے تیرے میرے نبی ساری کے نبی نے ایک ایک وقت میں دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم ہزاروں نام کی کھا پی کر قرآن نہیں پڑھتے قرآن کریم میں برکت نہیں مانتے میں اگر تمہیں ابھی کہہ دوں چاہے تم کتنے اچھے عقیدے والے بیٹھے ہو تو میری مسجد میں جو ڈیری کھڑی ہے اس میں ستر بھی مجھے خواب نظر آیا رات کہ ستر بیماریوں کی دوا ہے ان پتوں میں خدا کی قسم اگلے دنوں سے پہلے پہلے ہماری بیری تم بھی ہو جائے گی درختوں میں برکت مانتے ہو خبروں کی نیتوں میں برکت مانتے ہو بول تیسری میں برکت مانتے خدا کے قرآن میں کوئی برکت نہیں دوسری میں کوئی برکت نہیں اللہ کے نام میں نبی کے نام میں کوئی برکت نہیں اور کچھ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت بھی جانتے ہیں تو صبح اٹھ کر وہ قوالی لگاتے ہیں جس نبی کا اتنا سات نام ہے اللہ پاک نے فرمائی میں نبی نہ دلا دوں لا مرا اچھا لایا کلو میری نبی کو یوں نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو کتنی عظمت ہے نبی کی آج لوگ پاک نبی کا پاک نام کپڑے ڈھول تبلا سرنگی پہ لیتے کا دن ہوگا کالی کملی والا تامل پکڑ کے پوچھے گا لوگ تم نے میرے نام کو ڈھول دھمکوں پہ بے ادبی سے کیوں لیا جبریل کڑا ہے مکائل کڑا ہے آپ سو ہوئے ہیں سارے کہو آپ سوئے ہوئے ہیں ساری دنیا مانتی ہے ہر مسلک ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جب جبریل حضور کو مہراج کے لیے لینے آیا تو حضور سوئے ہوئے تھے حضور بس یہیں سے یاد رکھو جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا سارا جان مانتا کہ حضور سوئے ہوئے تھے سونے والا خدا نہیں مصطفیٰ کریم ہے فرمایا تھا قدر تین تم ملا میں سوتا نہیں اونگتا نہیں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی حضور سوئے ہوئے ہیں جبریل کھڑا ہے اب آگاہی خبردار جبریل میرے محبوب کو بیدار کر میں بے ادبی سے کام نہ لینا الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا یو المزمل کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا یو المدثر کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں کہہ کر بیدار کروں نہیں یا سین کہہ کر جگاؤں نہیں پھر بیدار کیسے اب جبریل میں آج والی رات ہے پہلے تو یوں کر چاند سورج ستارے رات دن ہیا فضا زمین آسمان دریا سمندر تمام نظام عالم کو حاصل کر دو دو نظام عالم کا مین کچھ نکال دو استقبال میں سارے نظام کو کھڑا کر دو میرا محبوب آ رہا ہے ہر چیزوں کو روک دو ہر چیز کو ٹھہرا دو میرا محبوب آ رہا ہے العالمین بیدار کیسے کروں سر کے اوپر ہاتھ رکھ دوں فرمایا نہیں نہیں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا کئی دلہوں نے اپنی دلہن کو بیدار کیا ہے اور جبریل نبی نرالا شان نرالی مہراج نرالا آج جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے <laughs> الہ العالمین کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں فرمایا ہرگز نہیں الہ العالمین انگلی پکڑ کر دبا دوں فرمایا یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا پیر مبارک پکڑ کے انگلی پکڑ کے دبا دوں بیدار ہو جائیں گے گد گٹا دوں ہر کتنی یہ تمام طریقے کے استعمال ہو چکے محبوب نرالا انداز نرالے ہونے چاہیے تو اس لیے قرب موسا اور ہے قرب محمد اور ہے پورے سینا اور ہے اور سے والی رات ہے میزبان خدا ہے مہمان مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلازی جی، پور بیدار کیسے کروں جگاؤں کیسے آئی دنیا نور و بسر کے مسئلے میں الجھی پڑی آج حل کر دے اور جبریل ایسو تیرے پر ہے اجنی ہے تین مسلا وسلا ہر پر اتنا بڑا مشرق سے مغرب تک چھپا دے یہ جو تیرے سر کے اوپر سرداری والا تاج ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کون اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہے بیت المامور کی فرشتوں کا سردار ہے آسمانوں کی فرشتوں کا سردار ہے دنیا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے ہوا چلانے والے فرشتوں کا سردار ہے موت لانے والے فرشتوں کا سردار ہے تیرا جو سرداری والا تاج ہے اس تاج توڑ کر میری محبوب کے قدموں میں لیٹ جائے اور یہ جو تیرے تاج میں نورانی پر لگے ہوئے ہیں تھوڑی سی خراب میرے محبوب کے قدم کے تلوے میں کر پتا چلے کہ آج کا کیا مقام ہے نوریوں کا کیا مقام ہے اور آمنا سے دور یتیم کا کیا مقام ہے دنیا کو پتا چلے کل حلیمہ کی بکریے چلانے والا آج کہاں چلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آپ جاگ اٹھتے ہیں فرمایا جبریل کیا بات ہے اللہ نے بلایا ہے تشریف لے چلے یہ نورانی براق میں جنت کے ساتھ لایا ہوں میں آج کے سفر کی اطلاع جبریل امین نے دی اور ہجرت کے سفر کی اطلاع کالی کملی والے نے صدیق کو خود دی وہ امن والی رات ہے یہ خطرے والی رات ہے وہاں براق سفر جبریل سواری نہ بن سکا لایا صدیق سواری بن گئے اور سنگمن بات عرض کر دوں اس وقت ہجرت ہوئی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے کفار مکہ نے سو اونٹوں کا انعام مقرر کیا اور کافروں کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑی ہے جب پہاڑ کے دامن میں آئے تو نشان ایک آدمی کے قدموں کو دیکھے ولید ابن مغیرہ اتبا صحبہ امیہ ابن خلق سارے پہنے لگے کہ نشان ایک آدمی کے قدموں کا ہے وہ دو ہے ایک صدیق ہے ایک نبی ہے ابو جہل نے ایک بات کہی ہے اب جہل کہنے لگا اور کہیں نہیں گئے گئے صرف اسی طرف سے ہے اور نشان ایک ہونے کی میں تمہیں وجہ بتاؤں ابو بکر اتنا وفادار ہے اتنا جانسار ہے اتنا سمان ابوت پہ مرنے والا ہے اس پہاڑ پہ چڑھائی کی اپنے محبوب کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا ہوگا مرحبا بالزائرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالزائرين مرحبا بالحاضرين من قصركم طاب الندى فاح عطر الياسم من قصركم طاب الندى وفاح عطر أهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا نصف الأرض شوقا وردت حتى البلاد تبردت الأرض شوقا وردت حتى البلاد تبردت كل الحناجر زغردت إذ واجها لحم الحنين كل الحناجر زغردت إذ واجها لحم الحنين أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالسعد فيكم قد بدا واليوم أصبح أسعدا بالسعد فيكم قد بدا واليوم أصبح أسعدا الفصل وجدانا غدا بوجوه خير القادمين الفصل وجدانا غدا بوجوه خير القادمين أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا مرحبا بالزائرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالزائرين کس کا نام ہے یہ اسنی نماز نہ روزہ حج نہ زکات تلاوت نہ سرفار نہ گرو شریف پلیٹ فارم بالکل تھا وہ کھڑے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے ہیں ہاں میں تمہیں بتلاؤں آخر کون ہوتا ہے تم تر مرحوم کہتا ہے آئی پہلی منزل گار دیے پہلی منزل گار دیے ہیں ازمائی پیار روز پیار دیے ہے آئی پہلی منزل گار دیا ہے ازمائی پیار روزی پیار دیے ہے آسک میں سربا لاد دیا آشک میں سردار لا دیا کئی بار تلی تلیا تلیا ان مٹیا گار دیا نال جو گزریا ڈنک پہ ڈنک تھا کتا دی زہر پچا بیٹھا اکیا رکتا رکھا دی زہر پتا بیٹھا اکیا رخ تلا بیٹھا اکیلا ابو بکر دیدار کر رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اکیا رخ سار تلا بیٹھا کانجو ر محبوب ہے ہاں جو رخ محبوب کریا نے کتیاں سل دیا تھا کہ دوسری سواری بن گیا یہاں جبریل بھیل کو کی سواری لے کر عرض کی آپ اس پر سوار ہو جائیں آپ سوار ہو گئے فرمایا جبرین جگہ بڑی کافی پڑی ہے میرے آگے سوار ہو جا کیا میری کیا مجال ہے جس سواری پہ آپ سوار ہو میں سواری کروں پھر جبرین ساتھ چھوڑے گا میں اکیلا جاؤں فرمایا نہیں نہیں آپ رات پہ سوار ہو کر قدم جہاں رکابوں میں آپ نے رکھے ہیں ایک طرف میں ایک طرف میکائل ہم دونوں آپ کے کے قدموں کے نیچے لگا کے چلیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیا مقام ہے فاطمہ میں کے ابا کا کیا مقام ہے خاتون جنت کے ابا کا کیا مقام ہے حلیمہ کی بکریاں چرانے والے کا کیا مقام ہے جس خاتون پیٹ میں یتیم ہو گیا تھا جس کا بارش کوئی نہ تھا آج وہ اتنا اونچا چل چکا ہے اتنی اونچی پرواد ہے جبری میکائل حضور کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلے چلو ہماری نہ مانو اقبال کی تو مانو نام بڑے رکھتے ہو اقبال مارکی کی اقبال پارک اقبال کالج اور بات اس کی نہیں مانتے ہم امی جگڑی لمیر ارے تیرا نشے من نہ بخارا نہ بدستان ساتھی جا رہا ہے بڑی بڑی کام کی باتیں کہی اقبال نے ہمیں بھی سمجھایا ہے کہ تم لمبا کرتا رہے ہزار دانوں کا قصبہ دیکھ کر نہ پھنس جایا کرو سارا لگتا کا پہن کر اتنا لمبا قصبہ لے کر جو آ جائے تم تو پھر آئی آئی لاسی خزر میں پھرتے ہیں ہزاروں رضل لباسی خزر میں ہزاروں پھرتے ہیں رازن اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر کتنی اچھی بات کہتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ بزرگ دیے ہمیں وہ ہیرے دیے ہمیں وہ موتی دیے ہمیں وہ لال گہر دیے ہمیں وہ سمرت بخشے کہ جو پیسوں بھی ایک اللہ والا پندرہ سال تمے خدرا کے سامنے بیٹھ کر جنت البکی میں فاطمت الزہرا کے قدموں میں محمد سکریہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں ایک دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ذکریہ کو میرا سلام کرو اس لیے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد آخر تک درو شریف پڑھتا ہے اور ایک فضائل نے شریف کتاب لکھ کر لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دیا یہی تو میرا سوال ہے میرے تو کتنے ہیں روز اقدس کے سامنے کون بیٹھا ہے یہ قاری عبد الحنان ہے یہ اسپتول کے ساتھ بیٹھا کون پرانی کریم پر آ رہا ہے یہ قاری احمد اللہ دوبندی ہے وہ ساری عبد الحمان جو ہے یہ اس طرح کون بیٹھا پڑھا رہا ہے یہ ساری بشیر جو بنتی ہے ساری اور ان شاطو بنتی ہے ساری یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے یہ ساری عبداللہ جو ہے یہ سارا عینی کی مسجد میں خطابت کون کر رہا ہے یہ ساری جو بندی ہے یہ عالم جو بنتی ہے یہ اس طرح بیٹھا ہوا حدیث کون لکھ رہا ہے یہ محدث جو بندی ہے یہ علوم سریا میں بیٹھ کر پندرہ سال تک حدیث کی کون لکھوا رہا ہے ہے یہ محمد فکری یا دوبندی ہے گلیوں میں ہم سڑکوں پہ ہم محلوں میں ہم مسجدوں میں ہم حضور کے روزے کی چاروں طرف ہم خدا کی قسم جہاں بھی ہم وہاں بھی ہم مدینے میں ہم مکے میں ہم اور یقین جانو جنت میں حضور کے چاروں طرف ڈیرا ہمارا ہوگا بولے علماء دیوبند بھائی حق بولے دیوبند وہ کہتے ہیں نا جی زبردستی مدینے کو قبضہ کر رکھا ہے اگر ہم زبردستی مدینے کو قبضہ کر سکتے ہیں تو جنت سے قبضہ سادہ کر بڑا پرانا پورا کیا ہوا ہے الحمد للہ ہم نے بیت اللہ کو مانا بیت اللہ کے پاس بیٹھ گئے روزہ رسول اللہ کے چاروں طرف بیٹھ کر حدیث پڑھائی مدنی نے اٹھارہ سال بیٹھ کر حدیث پڑھائی اور یہ بیچارے جو ہیں جاسو بیٹھے ہو جی، یا کیا ابھی تو سامنے پتا نہیں کچھ والی سرکار ہے اس سے والی سرکار بلیاں والی سرکار کرتے سے لنگا آدھا گلی پجامے سے لنگا پورا گلی بالکل لنگ درم پھر رہا ہوں اچھے تجربہ پہنچی ہوئی سرکار ہے چاہیے کون سڑکا گرس ہونا اب کچھ الحمد للہ کھولیا ہوا بزرگوں کو تعریف کرنے کا بھی خلیفہ نہیں جن کا بابا فرید الدین فطر بند رحمت اللہ علیہ بارہ سال تک الٹے لٹکے رہے تھو میں گنا کرو تم لٹکے بابا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق لوگ مولانا قاسم رحمت اللہ علی نے مدینی پاک میں جوتا کبھی نہیں پہنا ہر وقت یہی ورد شادیوں تو سدان ہے حرم کے ساتھ پھروں مالک میرے اگر مدینے کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے تو میں بڑا کامیاب تو سدا مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغا مار مدینے کی مر گئی نہیں مر گئی دعا من مدینے کی گلیوں میں مر جانا سب سے بڑی اہم عبادت خدا کی قسم آج بھی مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خدرا کے ٹکرا کے آتی ہے جو ہوا میں خوشبو ہے وہ کستوری میں کہا وائزر میں کہا وہ غلام میں کہا وہ زعفران میں کہا وہ کسی خوشبو میں کسی چیز میں خوشبو آ ہی نہیں سکتی جو مدینے کی ہوا میں آج بھی موجود اور کتنا ادب ہے وہاں ہزاروں کتے پھرتے ہیں مدینے میں مگر بھونکتا ایک بھی دلی مرغی کو نہیں پھیرتی مدینہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سوار ہے حضور فرماتے ہیں جہاں میں نظر میری نظر پڑتی تھی گرات کا وہیں پر قدم پڑتا تھا تیز رفتار گرات پر سوار ہے محمد عربی سب کا صلی اللہ علیہ وسلم تو علیہ وسلم درو شریف کا وقت ورد کیا کرو ایک درو شریف پڑھنے سے اللہ کی دس بار رحمت آتی ہے دس نیتیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں دس گنا مات ہوتے ہیں دس دردے بلند ہوتے ہیں درو شریف ایک پڑھو اگر چالیس گنا ملتا اور یہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے مجھ درو شریف پڑھے گا قبر کی مٹی اس کی میت کو نکھائے گی قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے اس کی کو سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں آدمی سے ہوں گے ان کو قیامت کے مجمے میں میں تلاش کر کے لاؤں گا صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے فرمایا مجھ پہ کثرت سے دوسری پڑھنے والے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مولود عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کے پاس سے گزرے جبریل امین نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں دو رکعت نماز پڑھیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے مدینے کے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ یہاں دو رکعت نماز پڑھیں یہ آپ کی ہجرت کا ہے میزبان خدا ہے مہمان مصطفیٰ ہے راستے میں نمازیں ہو رہی ہیں نمازیں نمازیں ہو رہی ہیں راستے میں اور یہاں آنے جو بزرگان دین ملتے ہیں حضرت جی نماز نہیں پڑھتے نہیں بدیل جا کے پڑھا کرتے ہیں نماز نہیں روزہ نہیں دین اور قرآن اور ایمان اور نبی کے فرمان کی بات نہیں اور حضرت صاحب حضرت صاحب لیا یعنی ملتان میں ایک دن میں گیا ایک مزار کے زیارت کے لیے ہم بھی جاتے ہیں کوئی ایک رکھا انہوں نے جب میں پہنچا تو جو وہاں بیٹھا تھا نا اس نے میری کمر پہ تھاپڑا مارا کہنے لگا لا اللہ پانچ روپئے میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا مار کے میں نے کہا لاڈا ڈاکٹر میں نے وہ کہا کہ میں نے تو مانگتا کہ میں نے تھاپڑا دیا میں نے زیادہ دیا کیسا اور دوں کیا کو ہوا ہوا ہے ہے کئی آدمی چادر پکڑ لیں گے ناچیں گے کود دیں گے فلاں بزرگ کی چادر جا رہی ہے رات یعنی گند ہے یہاں حضور کی سواری جا رہی ہے کوئی لاچ نہیں کوئی گانا نہیں کوئی ڈھول دھماکہ نہیں جبریل ہے مثال غلام نہیں اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسی قوم کی پاس سے گزرے جو کھڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی اگر ایک ذرہ برابر اس کو اس کا دنیا میں پھینک دیا جائے ساری دنیا بے ہوش ہو کر مر جائے صاحب اکرام نے پوچھا کون لوگ تھے جب آپ فرمایا بکاس نہ دینے والے لوگ کا مال روک کر کے کھانے والے مرد عورت ہے اللہ میاں نے فرما دیا میں نے تمہاری مہمانی کھڑے ہوئے گوشت سے کر دی آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے ہم نے ایک تندور کو دیکھا اس میں مرد عورت ننگے جگ رہے ہیں کبھی اوپر کو آتے ہیں کبھی نیچے کو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون لوگ تھے آپ نے فرمایا جبرین سے میں نے پوچھا تھا جواب ملا تھا دانی مردی بدماش عورتیں تھی اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن پہچان ہوگی بدکار مرد بدکار عورت کی اس کی پیشاب گاہ سے لہو رات اور پیٹ کے دریا بہ رہے ہوں گے طرح طرح کے عذاب دکھائے گئے بیت المقدس میں پہنچے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کو بارلہ پاک نے استقبال یا کمیٹی بنا کر بٹھایا ہوا محبوب بھی ہوئی ہی بلا لیا ڈائیا کے پتا تھے اچھے تو حضور آ گئے اللہ نے بلایا جبریل بھیجا بکائی بھیجا براس بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کو بلا کر بتایا فرمایا سالی کمری والے اب آؤ تاکہ سارے نبیوں کو پتا چلے تو کس سال کا جبریل نے آزان آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں انسانیت کا ابا ہوں آج نماز پڑھانے کا امامت کا نمبر میرا لگے گا نور علیہ السلام اسلام سوچتے ہیں میں نے اللہ کے نام کے لیے ساڑھے نو سو برس مار کھائی آج نمبر میرا لگے گا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہزاروں نبی میری آل میں سے آئے آج نمبر میرا لگے گا زبی اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیتا آج نمبر میرا لگے گا سلیم اللہ کہتے ہیں آج نمبر میرا لگے گا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بغیر باپ کے پیدا گا اللہ کے نشانیوں نمبر میرا لگے گا مگر آزاد آئی اے پیغمبروں اے میرے پاس صاف سنو روسی قبو پوچھ کرے خورشید منور آتے ہیں قوموں کی پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں او کلیم اللہ او زبی اللہ اے خلیل اللہ خبردار مسلح کی طرف قدم اٹھایا آج میرے محبوب کا نمبر ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر ہے کالی کمری والے کی موجودگی میں کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر مسلح پہ قدم نہیں رکھ سکتا سمجھایا ہمیں ہمیں دار ایسا نہ کرنا کہ بغل میں حضور کو مارنا اور پھر مسلح پہ چڑ جانا درنگی چھوڑ دے یا ترنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا تنگ ہو جا یا حضور کو ہر جگہ نہ مان یا مسلح چھوڑ کر تشریف لے جا جبریل امین محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ لے گئے دروازے کھل گئے ستر ہزار فرشتہ دائیں طرف کھڑا ہوا سلام پڑھ رہا تھا دوسری پڑھ رہا تھا ستر ہزار فرشتہ بائی طرف کھڑا تھا لاکھوں فرشتے سامنے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ آج محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوسرے آسمان پر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر اسی طرح سے فرشتے دیدار کرتے گئے استقبال کھڑے ہیں درود و سلام ہو رہا ہے بیت المامور فرشت میں آنے والے فرشتے فرشتوں میرا محبوب آ گیا ہے دیدار کر لو سونا دیدار کرتے سورت نرالی سورت نرالی کسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوا کبس تم بندہ نوازی بادی شانی تیرے آنے گئی گلزار ہستی میں یہی آمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی دیدار کر رہے ہیں فرشتے قدرت المنتہا پہ پہنچ گئے جو لینے آیا تھا جبریل ذرا کھٹکنے لگا آپ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے آنا جی بس میری ساتھ جا کے ہے اسی میری بھائی ہاں مجھے دینا ہے لگا کالی کملی والے میرا مقام ختم ہے تیرا مقام شروع ہونے لگا ہے میری انتہا گئی تیری ابتدا ہونے لگی ہے میں نہیں آگے جا سکتا پھر میں کچھ دور تو آ جا تھوڑا سا تو ساتھ چل اگر میں ایک بال کے سارے کے برابر آگے بڑھتا ہوں تجلیات آتے خدا بندی سے میرے پر جل کر ہاتھ ہو جائیں گے آمنا سے درے یتیم اور حلیمہ کی بکریاں چڑھانے والے اور مکے میں پہ پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھنے والے آج تیرا مقام ہے آگے ڈالا ورنہ میسا کی جبریل کی اسرائیل کی اسرافیل کی کسی فرشتے کی آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں نوری حجاب پردے اٹھتے چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے چلے گئے اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے یہ غلط ہے کہ مصطفیٰ کریم سے اللہ میاں سے پشتی ہوئی ہاں جانتے ہی نہیں کہ نبوت کا مقام ہے جس نبی نے سارا بدل نہیں لوہان کرا کر کسی کو بدوا نہ ہو نہ اس برلا کو خدا سے سکتی ہے فرما بابان بکو بکین او ادنا آجا مل محبوب برات آدا جبریل رہے رب آگے جا نہ سکے رب حبیبی ملتا ہے رب ہبی حبیبی ملتا ہے تیرے قرب خدا خود کیا پہلا رہا ہمارا میرے محبوب آ جا آ جا اللہ پاک کی حضور میں پہنچ گئے میرے محبوب تشریف لے آئے ہو جی پرورتی کا میں تو ایک توحفہ دلایا ہوں اچھا اگر کھانے کا توحفہ ہے تو میں کھانے سے پاک ہوں اگر پینے کا ہے تو میں پینے سے پاک ہوں پہننے کا ہے تو میں پہننے سے پاک ہوں کوئی کھلونا کھلونا ہے تو میرا بال بچہ کوئی نہیں کیا تحفہ لائے ہو توجہ کرنا میرے پروردگار دیگار کچرے کچرے کا تو مالک ہے درے درے کا تو مالک ہے پتے پتے کا تو مالک ہے پر جو تحفہ میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس موجود نہیں میں ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں تیرے پاس صحیح نہیں میں خدا اللہ شہین کبیر ذات میری سارے دان کا مالک میں فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو برحق ہے پروٹار ہے رب العالمین ہے خالی السماوات والارض تیری شان ہے پر جو میں لایا ہوں وہ تیرے پاس میرے محبوب کیا لائے ہو ہوتی العالمین تو بے نیاز ہے تو بے نیاز ہے میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں تو کسی سے ہیرا نہیں مارا نہیں تیرے پاس سب کچھ ہے مگر آج بھی نہیں انکساری نہیں سر جھکانا نہیں ابدیت نہیں تیرے پاس اور سب کچھ ہے میں یہ لے کر آیا ہوں میں تیری حضور میں سر جھکاؤں گا ادبے کروں گا رکو کروں گا اتحیات ہی وسلامات مت یہ بات زبان سے عبادت تیری دان سے عبادت تیری مال سے عبادت تیری میں یہ تو لایا ہوں تیرا ہی سب کچھ ہوگا آج بھی تیرے پاس کہاں سے آئی تو کسی سے آج ہو تو آج بھی کرے اور حدیث ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑا کچھ دیا وہ نہ تھکا یہ لوٹے نہ سکے اس کا خزانہ وسیع ہے کالی کملی والے کی گولی وسیع ہے جانتا تھا کہ لوگ شادی یہاں آ کر گڑبڑ نہ کر دیں ماں والا اس عرصے عظیم سے بھی یہاں بھی میں تھا کالی کملی والا میرا بت تھا ملاقات ہوئی میں اس کے بھی خلاف ہوں مجھے کسی سے ہی نہیں کیونکہ حضور کا علم اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا مجھے کسی نے کہا کہ تو حضور کے علم کو تولنا کر تو اپنا ایمان تو تول تمہیں کسی نے کہا کہ حضور کے علم کو میٹروں اور ڈبوں سے ناپ تو ہوتا تو ہے میں ایسی توحید کو نہیں مانتا جس میں سرکار مدینہ کی توحید ہوتی ہے ان لوگوں کا بھی رد کروں گا تو کہتے ہیں انبیاء رام حیران نبوت سے پہلے نوز باللہ نوز باللہ جاہل ہوتے ہیں اللہ سے گستاخوں کے نزدیک نہیں وہ ہمارے دوبندی نہیں بلکہ وہ پتھری لوگ ہیں بڑی بڑی بیماریاں اٹھ رہی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ روز دوسری اتنی پہنچتا اور یہ قبر جنت نہیں ہے حضور کا روزہ میں کہتا ہوں اگر حضور کا روزہ جنت نہیں پھر ہمیں اس جنت کی ضرورت ہی نہیں جہاں محمد مصطفیٰ نہ ہو علیم اللہ الخبیر میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں ہر چیز کا مجھے پتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے بندے بنا لے عقائد اور اعمال کی درستی فرما دے مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے الحمد اللہ مولانا محمد النبی علیہ وصحابہ عبرۃۃ الکرام الہ العالمین سب بیماروں کو شفاطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یہ کئی ساتھیوں نے کہا ہے محمد یاسین ہے سلیمان ہے اور سارے ساتھی یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرما جو مسجد کے مدرسے کے میرے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما عبد الرحمان یہ بچہ ہے بڑا پرانا سارے کا سارا گھر ہی میرا خدمت گزار ہے اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور گھر میں خیر و برکت عطا فرما جتنے بھی ساتھی ہیں دور کے ہوں نزدیک کے ہوں یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما جتنے بھی ہمارے ساتھیوں کے رشتہ دار عزیز فوت ہو گئے قرب دوار میں یا اللہ سب کی مقصد فرما الہ العالمین تمام ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما آبا و اجداد کی بخشش فرما تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما خدمت گزاروں کی مقصد فرما ساری امت پہ کرم فرما ساری مخلوق پہ اپنا فضل فرما العالمین ہم سب کی دستگیری فرما یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ اپنے دربار میں ہم سب کو قبول فرما یا اللہ دین دین متین اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا یا اللہ شرک و بدعات کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے بچا یا اللہ جھوٹ اور برائی سے بچا یا اللہ